جریر بن قاسم اور شعبہ سے بھی سابقہ سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی گئی ہے شعبہ کی روایت میں ہے سلیمان عامر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے زکوان سے سنا انہوں نے ابو صالح زکوان سے اپنی سما کی وضاحت کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو ایک